اذ قال قال له ربه اسلم اسلمت لرب یاد کرو جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بن گیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اخلاص کمال عبودیت اور توحید و اسلام پر ثابت رہنے کا حکم دیا تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا